فرمائے گا انہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تھیں تو نی انہیں بھلا دیا اور اسی ہی آج تیری کوئی نہ لے گا